قلعے کے ہتھیلی پر نکلے ہیں جانوں کو لے کے ہتھیلی پر لے کے ہتھیلی پر نکلے ہیں جانوں کو اہل خیرد مت چھیڑو ہم دیوانوں کو اہل خیرد مت چھیڑو ہم دیوان کو اور بزم میں اور میں ختم نبوت روشن ہے بزم میں شم اور ختم نبوت روشن ہے جلنے میں لطف ہے پروانوں کو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت جل میں لطف آتا ہے بروانوں کو اہل خیرد مت چھیڑو ہم دیوانوں کو لے کے ہتھیلی پر نکلے ہیں جانوں کو اور کود گئے جو عشق نبی کے دریا میں کود گئے جو کود گئے جو یاد آ گئے کود گئے جو عشق نبی کے دریا میں اے خاطر میں کیا لائیں گے طوفانوں کو خاطر میں کیا لائیں گے طوفانوں کو کود گئے جو عشق نبی کے دریا میں خاطر میں کیا لائیں گے طوفانوں کو اور شیر دیکھیے گا کہ ایک ایک نقشے پائے رسول اکرم پر اللہ ذرا گونج پیدا کر دیجیے صلی اللہ ایک ایک نقشے پائے نقشے پائے ایک ایک نقشے پائے رسول اکرم پر ہم کر دیں گے قربان لاکھوں جانوں کو ہم کر دیں گے قربان لاکھوں جانوں کو اہل خرد مت چھیڑو ہم دیوانوں کو بزم میں شم ختم نبوت روشن ہے جلنے میں لطف آتا ہے پروانوں کو اور ہے کوئی یہ تھوڑی سی میں نے ترمیم کر دی آج کے حوالے سے آج کے تناظر میں کہ ہے کوئی غازی علم الدین جو پھر اٹھے کر دے واسل دو ان شیطانوں کو کر دے واسل دو ان شیطانوں کو اور مرزے کی گستاخانہ تحریروں سے مرزے کی گستاخانہ خانہ تحریروں سے جرت ہوئی توہین کی بے ایمانوں کو جرت ہوئی توہین کی بے ایمانوں کو مجھے کہا گیا تھا کہ قلیل لیکن بادلیل ایک چھوٹی سی نظم میں اور چاہوں گا یہ تو آقا کی خدمت میں کچھ ہوا اب مرزے کی تھوڑی سی توازو کرنے جی چاہ رہا ہے سارے ذرا کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں سارے نہیں اسٹیج والے نہیں اسٹیج والے بیٹھے میں اور ٹھہرو ٹھہرو بھائی ٹھہرو ٹھہرو اب آپ نے مکہ لہرا کے کہنا ہے جو بھی میں نے کہلوانا ہے آپ سے یک چشمے گل مرزا آپ نے کہنا ہے اور اس کی آواز آپ کو پہنچانی ہے وہیں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یک چشمے گل مرزا ایسے لہرا کے یک چشمے گل مرزا یک چشم گل مرزا انگریزوں کا چیلا انگریزوں کا چیلا یک چشم گل مرزا انگریزوں کا چیلا مرزا کفر کا پتلا مرزا کفر کا پتلا مرزا گفر کا پتلا اسرائیل کا چمچا اسرائیل کا چمچا گل مرزا اسرائیل کا چمچا سب مرزائی ہیں غدار کہہ دو بے شک سب سب مرزائی ہیں غدار غداروں کا ٹولہ غداروں کا ٹولا غداروں کا ٹولا یک جش میں اور سب کے سب مردود کہہ دو بے شک سب کے سب ہاں سب کے سب مردود سب سب کے مردود لعین دادا بیٹا پوتا دادا بیٹا پوتا سب کے سب مردود مرد دادا بیٹا پوتا دادا بیٹا پوتا انگریزوں کا چیلا کا چمچا اسرائیل کا چمچا دادا بیٹا لکھ کر تم ایک نسخہ بتانے لگا ہوں جن کے کوئی مسائل اڑے ہوئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ جلدی حل ہوں گے اہل اللہ بیٹھے ہیں بے شک پوچھ لینا ان سے بعد میں چھوٹے موٹے ایسے بھی اللہ والے نا جڑے ہیں نا بن گئے ہیں کہ لکھ کر تم مرزے کا نام لکھ کے لکھ گئے تم مرزے کا نام مرزا کا نہیں لکھنا ہے درمیان میں والا نہیں لکھنا ہاں وہ نہیں لکھنا لکھ کے تم مرزے کا نام جوتے پہ مارو جوتا جوتے پہ مارو جوتا اسرائیل کا چمچا اسرائیل کا چمچا اور پورا پورے جوش سے میرے ساتھ لاکھوں کا مجمع ماشاءاللہ سب بولیں گے پورے جوش سے میرے ساتھ بولے یہ سارا مجمع بولے یہ سارا مجمع بولے یہ سارا جلسہ لکھ کر تم رہے گا اور بوڑھے جوان کہیں مل کر بوڑھے جوان کہیں مل کر بولے بچہ بچہ بولے بچا بچا آخری شیر لانت نور پیروی پر لانت لانت مرزا تے لانت نورے پیروی پر لانت نور پیروی پر اور مسٹر اللہ دتا اور مسٹر اللہ دتا اور لانت نورے بھیروی پر اور مسٹر اللہ دیتا بھئی یہاں کوئی مرزا نور اللہ دیتا یا نور محمد ہاں، ان کو معافی ان سے معافی مانگتے ہیں یہ جب ہم کہتے ہیں تو انہی مردودوں کو کہتے ہیں مسٹر اللہ دتا مسٹر یق چشمے گول مرزا چشمے گول مرزا اور گیلانی گیلانی انگریزوں کا یہ خود کا تھا پودا یہ خود کا شدہ پودا اسرائیل کا چمچا اسرائیل کا چمچا یا گجو میں گل مرزا تسی سارے زندہ باد مرزا مرزا ٹھاس ٹھا ایک وری کا زور دینو مرزا, مرزا, مرزا